او فتحہ کا غلامیہ و دلویہ و زبیہ یا وزبین دلوی غلامی دلوی زبیی جی انکان آخر الاسم الى اخری اللہ اکبر کبیرو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چونکہ مضاف اور مضاف لے کی بات چل رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اسم صحیح یا جاری مجرا صحیح جاری مجرا صحیح کیا ہوتا ہے قائم مقام صحیح کے اس میں صحیح کیا ہوتا ہے کہ جس میں عرف علت نہ ہو اور عرف علت تین ہے الف واؤ یا ٹھیک ہے جی <coughs> تو اس میں صحیح وہ جس میں حرف علت نہ ہو قائم مقام صحیح کیا مطلب قائم مقام صحیح یہ کہ اس میں حرف روف علت میں سے کوئی حرف تو ہو لیکن یہ کہ وہ پڑھنے میں شکل نہ ہو اس میں پڑھنے میں مشکل نہ ہو تو یہ قائم مقام صحیح کے ہوتا ہے جس طرح کا صحیح پڑھا جاتا ہے ویسے ہی ویسے وہ بھی پڑھا جائے باوجود اس کے اس میں کہیں نہ کہیں حرف علت ہو ٹھیک ہے جی جیسے دل ون زب یون آپ مثالیں پڑھ کے آ چکے ہیں علم النحب کے اندر تو قائم مقام صحیح اب یاد رکھیے کہ اسم صحیح ہو یا قائم مقام صحیح ہو کہتے ہیں کہ جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کی پھر کئی ساری صورتیں ہیں کہ وہ اگر وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو ایسا اسم ہو کہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں صحیح ہو یا قائم مقام صحیح کے ہو اب یہ ہے کہ اس اسم کے آخر کو کسرہ دے دیا جائے گا اس یا کی مناسبت سے ٹھیک ہے جی مثلا غلام ہے ایک لفظ ہے اور اس میں صحیح ہے ٹھیک ہے نا غلام اب یہ ہے کہ اب جب اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کر دیں گے تو چونکہ یا اپنا ماقبل کسرا چاہتی ہے تو اس لیے اس یا کی مناسبت سے اس کے اس اسم کے آخر کو یعنی غلام کے مین کو کیا کر دیں گے کسرا دے دیں گے اس اسم کے آخر کو جو یا متکلم کی طرف مضاف و کسرا دے دیں گے یا کی مناسبت کی وجہ سے اب جب یا کی مناسبت کی وجہ سے اسم کو تکسرہ دے دیا اب آگے رہے گی یا متکلم تو یا متکلم کو کہتے ہیں کیسے پڑھیں گے تو اس کی تین صورتیں بتائی ہیں ایک یہ کہ آپ یا کو ساکن پڑھیں ٹھیک ہے جیسے غلامی یا یہ کہ آپ یا کو مفتوح پڑھیں غلامیہ یا یہ کہ آپ یا کو مقصور پڑھیں غلامی تینوں صورتیں جائز ہیں یا کے اندر لیکن البتہ جو اسم اس میں صحیح یا قائم مقام صحیح جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس کے آخر میں صرف اور صرف کیا دیا جائے گا کسرہ دیا جائے گا یہاں تک دیکھیے آگے پھر دیکھتے ہیں عالم ان کا ادا اضف تل اسم صحیح ول جاری مجر صحیح جب اضافت کرے اس میں صحیح کی یا قائم مقام صحیح کی الا یا علم میں یا متکلم کی طرف تو آخر ہو تو تو دے گا اس کے آخر کو وسکن تل یا اور یا کو چاہے تو تو کیا کرے ساکن کرے اور فتح یا چاہے تو تو کیا کرے اسے فتح دے جیسے ٹھیک ہے کا غلامی یا پھر غلام یا دو ہی سورجنوں نے لکھی تیسری صورت چھوڑ دیں ہاں کسرا نہیں دیں گے یا کو بس یہ ہے کہ یا تو پھر یا جو ہے وہ کیا ہوگی یا تو ساکن ہوگی یا پھر اس پر فتح پڑیں گے کا غلامی غلامی بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلام بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح دل وی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دل بھی پڑھ سکتے ہیں زب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زب یہ یا بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک تو ان تین صورتوں میں یہ ہوا کہ جب اس میں صحیح تو غلامی مثال ہے اس میں صحیح کی اور دل اور زب یہ مثالیں ہیں کس کی قائم مقام صحیح کی جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اس میں صحیح یا کام صحیح اللہ اس کے بعد کہتے ہیں آخر اس میں الفن اب اس کے بعد تین صورتیں بتاتے ہیں کہ اسم صحیح ہو یا قائم مقام صحیح چھوڑیں اس کو اب یہ کہ اس کے بعد یعنی یا متکلم سے پہلے اور اسم کے آخر میں یا الف آ جائے یا یا ماقبل مقصور آ جائے یا ماقبل مضموم آ جائے تین صورتیں اس میں صحیح کے بعد یا قائم مقام صحیح کے بعد یعنی اس کے اس اسم کے آخر میں الف آ جائے یا یا ماقبل مقصور آ جائے یا ما قبل مضموم آ جائے تو ان تین صورتوں کی حالت بتا دیں تو اس صورت میں کیا کریں گے سب سے پہلے الف آ جائے کسی اسم کے آخر میں الف آ جائے اور اس کی اضافت کرنی ہو یا متکلم کی طرف تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ الف کو اسی جگہ پر قائم رکھیں گے اور اس کی اضافت کر دیں گے یا متکلم کی طرف ٹھیک ہے جی جمہور کا مسلک یہی ہے البتہ عرب میں سے قبیلہ بنو حزیل یعنی اہل نحات میں سے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر کسی اسم کے آخر میں اگر الف آ جائے اور اس کی اضافت کرنی ہو جائے متکلم کی طرف تو پہلے الف کو یا سے بدلیں گے پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے مثال اس کی یہ لے لیں جیسے کہ آسا یا آسا کس کو کہتے ہیں آسا کو کہتے ہیں ڈنڈے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مولا بخش کو کہتے ہیں آسا اب جب اس کی اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف تو کیا بن جائے گا ٹھیک آسوش اب جمہور کا مسلب تو یہی ہے کہ الف کو ثابت رکھیں گے لیکن جو قبیلہ بنو حزیل والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ الف کو یا کریں گے پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے اور پھر چونکہ آسا علیف کا ماقبل مفتو ہے سواد تو اس یا کی مناسبت سے سواد کے سواد کے فتح کو کسرہ میں بدل دیں گے اور کیا پڑھیں گے آسیا کیا پڑھیں گے آسیا آسائیا تھا نا الف کو یا سے بدلا پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا اور سواد کے فتح کو کسرے سے بدل دیا تو آسائیا کیا بن جائے گا آسیا ٹھیک یہاں تک دیکھیں پھر اس کے بعد یا ماقبل مقصور کو دیکھیں گے کہتے ہیں کہ وہ کہا نا آخر اس میں ان کانا آخر اس میں علی فن اگر اسم کے آخر میں ہو علیف تو تسبتا یا وہ علیف کیا ہوگا ثابت رہے گا کاسا یا رہا ٹھیک اب رہا اس کو کہتے ہیں چکی کو کہتے ہیں اور آسا کہتے ہیں مولا بخش کو خلاف فن لذل قبیلہ بنو حزیل کا برخلاف کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الف کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے وہ کہتے ہیں جیسے آسیہ اور ٹھیک دوسری صورت یہ صورت مکمل گئی کہ جب آخر میں کیا ہو کسی اسم کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو اس کی اضافت کرنی ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو پھر کیا کریں گے کیونکہ پہلے سے یہاں پر یا ہے اب یا کا یا میں کیا کر دیں گے ادغام کر دیں گے اور آخری یا کو کیا کر دیں گے فتح دے دیں گے کیونکہ یا متقلم بھی ساکن ہے پہلے والی یا کو بھی جب دوسری میں ادغام کریں گے تو یہ بھی ساکن ہو جائے گی تو ایک کو کیا کر دیں گے فتح دے دیں گے تاکہ کیا ہے سکون سکون ہی نہ رہے اجتماعی ساکن لازم نہ آئے تو یا ما قبل مقصور ہو تو پھر کیا کر دیں گے مثلا قاضی ہے قاضی قاضی کس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں اس کی یا اصلی ہے قاضی اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا قاضی تو وہ کیا کہے گا قاضی تو قاضی ہی ہے تو میرا قاضی کہے گا تو کیا مطلب ہوگا میرا قاضی تو اب کیا کریں گے چونکہ اس کے آخر میں یا ہے تو یا کا یا میں ادغام کر دیں گے متکلم میں تو کیا ہوگا قاضی اب جو شخص کہے گا کہ میرا قاضی تو وہ کیا کیسے کہے گا قاضی یا کا یا میں ادغام ہوگا ٹھیک اور آخری یا کو پتھر دے دیں گے پین کان آخر اس میں یا ان مقصور ان کے آخر میں کیا ہو یا مقصور ما قبل ہا اور یا ایسی یا ہو کہ مقصور ما قبل ہا اس کا ما قبل مقصور ہو یا سے پہلے والا ادغمت ادغمت یا ان سب چیزوں کو مخاطب کا کر دیں ٹھیک ہے نا تو لہذا پہلے والا سیگا بھی پھر تس بوتا ہو جائے گا تس بوتا کہ تو ثابت رکھے گا ادغم تل یا کل یا تو ادغام کرے گا یا کا یا میں اور فتح تل یا ثانیہ تھا اور یا ثانیہ کو فتح دے گا لے اللہ ساکنان تاکہ اجتماعی ساکنین لازم نہ آئے تقول پستو کہے گا فی قاضی قاضی میں کیا کہے گا قاضی یا ٹھیک دو صورتیں ہوگی تیسری صورت وین کا نا آخر ہو واون ون کا آخر ہوں وا ون چلیے رول نمبر تین ہمیں بتائیں گے کہ یہ وا ون کیوں ہے یا وا ون ہے کیا ہے اور کیوں ہے جلدی سے کیونکہ ایک منٹ ویسے ہی اوپر ہو چکا ہے جی وا ون زما کے ساتھ ہے تو کیوں ہے اچھا جی کیوں ہے ون ہے تو کیوں ان کس کا مفول جلدی سے چلیے لمبی ہو جائے گی بات تو آخ واون کیا ہے خبر کانا ہے ٹھیک ہے کانا پہلے ناقص ہے اس سے پہلے رافع الاسم ناصب الخبر ہوا کرتا ہے آخر ہو کانا کا اسم ہے اور واون اس کی کیا ہے خبر ہے آپ ناقصہ پڑھ کے آ چکے ہیں رافع الاسم ناصب الخبر ہوا کرتے ہیں جی تو آخری صورت بتاتے ہیں کہ اگر کسی اسم کے آخر میں کیا ہو واؤ ما قبل مضمون ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اس کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسم ایسا ہو اس کے آخر میں کیا ہو واؤ ما قبل مضمون ہو اس کو اس کی اضافت کرنی ہو یا متکلم کی طرف تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں کہ مثلا مسلمون ہے یا مسلموں ہے اب پہلے کیا کریں گے وہ کو یا سے بدلیں گے پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے اور اس پہلے والے ضمہ کو کثرہ سے بدل دیں گے جیسے آپ اس کی مثال علم النحا میں بڑی تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا مسلم یا سے مسلم یا اور پھر مسلم یا تو مسلم سے کیا پڑھیں گے مسلم یا تو پھر کیا ہوا واؤ کو یا کیا پھر یا کا یا میں ادغام کیا اور میم کے ذمہ کو کثرہ سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا مسلم دیکھیے گا جی آخر واون مضمواً ماقبلہ اگر آخر میں واؤ ایسی واؤ ہو کہ جو جس کا ماقبل مضموم ہو تو کلب تہا کلب تہا تو کیا کر دے گا تبدیل کر لے گا یا ان اس واؤ کو تبدیل کر لو گے یا میں وہ عمل تھا اور کما عمل تلآ اور وہی عمل کرے گا جیسے جیسے تو نے ابھی ابھی کیا ابھی ابھی کیسے کیا کہ اوپر جو کا میں ادغام کیا تو مطلب کیا ہے کہ عمل تھا تو عمل کرے گا کہاں عمل تلآ ابھی جو عمل کیا یعنی پھر اس یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا اور تو کہے گا تقول جا ان مسلم یا جی وفل اس اسماط مضافت اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میں حامی عناصر ہوں ع الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ